حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو چونتیس